اے محمد کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے